ہے کہ اس پر فتن دور میں قرم قیامت کے دور میں اللہ رب الجلال اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دیں نیک رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیں یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کیونکہ دین کی صحیح سمجھ کا ملنا یہ سیدھے راستے کا ملنا ہے سیدھا راستہ وہ ہوتا ہے جو آدمی کو اپنے گھر پہنچا دے اپنی منزل پر پہنچا دے ہماری منزل وہ ساتویں آسمان سے اوپر عرش معلق کے نیچے جنت گھر وہاں پر ہے لاہور میں گھر نہیں گلبرگ میں گھر نہیں ڈیفینس میں گھر نہیں یہ نہیں جہاں سے جنازہ نکلے وہ کیا گھر ہے یار ہاں یہاں تو آپ پچاس ساٹھ سال کے مہمان ہیں یہاں پر الحمد للہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمایا گھر ہمارا اوپر سات میں آسمان سے اوپر عرش معلّہ کے نیچے جنت گھر وہاں پر ہے آپ کا لہو رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے ہم دنیا میں کس لیے آئے فرمایا ہم دنیا میں نیکیاں کمانے کے لیے آئے ہیں اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہاں پھر نیکی کسے کہتے ہیں نیکی وہ ہے جو اللہ میاں کو خوش کر دے بس یہ ہے نیکی ہاں۔ نیکی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کر دے بس راستے سے کانٹا ہٹا دیں کوئی تکلیف دینے والی چیز ہٹا دیں کسی بھولے ہوئے کو راستہ بتلا دیں بھوکے کو ایک لقمہ کھلا دیں پیاسے کو ایک کوں گھونٹ پانی پلا دیں دین کا ایک حرف کسی کو سکھا دے پہنچا دیں ذریعہ بن جائیں مقصد اللہ میاں کو خوش کرنا بس یہ نیکی فرش پر نہیں عرش پر ہے ہاں الحمدللہ للہ اللہ اے بھائی فرمائے لگے امریکہ پہنچنا مشکل ہے عرش پر پہنچنا کوئی مشکل نہیں ہاں یہ ہے الحمد امریکہ پہنچنا مشکل ہے عرش پر پہنچنا کوئی مشکل نہیں ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ عرش پر پہنچ گئے کیا دیر لگی عرش پر پہنچنے میں الحمد ایک مرتبہ اللہ پاک کا پیارا نام لیا عرش پر پہنچ گئے ہاں۔ اللہ میاں کے پاک پہننا کون سا مشکل ہے الحمدللہ ہاں زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیا ہے نماز پڑھ لی روزہ رکھ لیا قرآن پاک کی تلاوت کر لی اب ہمارے بزرگ مجھے اندھا ہے اندازہ ہے آپ جمعہ پڑھنے کے لیے دور دراز سے بڑی محبت سے تشریف لاتے ہیں صرف لاہور سے نہیں بڑے بڑے دور دراز شہروں سے بھی آتے ہیں الحمد للہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی محبت لے کر آتی ہے یہ آپ کا ایک قدم فرش پر نہیں عرش پر ہے ہوں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول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 راستے میں آ رہا تو دو مسورات تھیں بڑی عمر کی وہ سواری گزری جمعے کے لیے جلدی پہنچنا ہوتا ہے مجھے وہ گاؤں کے قریب انہوں نے ہاتھ دے دیا گاڑی کچھ تیز تھی تو وہ کچھ آگے چلا گیا اے طرف جمعہ کا خیال آیا کہ جمعہ کو پہنچنا ہے تاخیر ہو رہی ہے پھر آگے جا کے پھر مجھے خیال آیا کہ بھائی آگے ہر مسلمان کی بیٹی بہن بیٹی ماں یہ سب اپنی ہیں یا رکھنا الحمد پھر میں نے بھائی عزی اللہ کا گاڑی کو واپس لے جاؤ الحمد ان کو بٹھا کر لا اور نے کہا چلو جمعے میں تاخیر ہو جائے کوئی حیرن نہیں ان کو ثواب مل جائے گا لیکن پھر الحمد پھر واپس گاڑی کو لے کر گیا وہ ہم نے پھر ان کو بٹھایا وہ رستے میں ایک جگہ تھی انہوں نے فرمایا ہم بھی اسی طرف آ رہے ہیں تو انہوں نے بتلایا کہ ہم نے شیر شاہ اترنا ہے ان کو پھر وہاں رستے میں اتار دی جہاں اترنا تھا پھر اس کے بعد پھر آگے چل پڑا میں میں کہ شاید نیکی کام آ جائے الحمد للہ ہاں، الحمد للہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے یہ لئے کوئی تھوڑی سی تاخیر ہو گئی لیکن آپ کو انتظار کا ثواب مل گیا الحمد للہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے اللہ ان کے انہیں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی مہربانی فرمائے پھر وہ بھی یہ بھی اور تو ہے آگے آگے یہاں کر پہنچا پھر ان کا پرستہ وہ گاڑی میں رہ گیا پھر ان کا فون گاڑی میں فون آ رہا فون رکھا ہوا تو فون رہا ہم تو پھر میں نے اٹھایا میں کہ نہیں آپ کا پرس مل جائے گا میں نے پتہ بتلا دی یہاں کا بھی پتہ بتلا دی اور وہاں کا بھی الحمد یہ آپ کا رہ گیا الحمد آپ کی امانت ہے پہنچ جائے گی انشاءاللہ شاء ان کو بتلا دی پھر تو یہ احوال تھوڑے بہت میں نے رکھ کیا نیکی کسے کہتے ہیں نیکی وہ ہے جو اللہ میاں کو خوش کر دے اور راضی کر دے بس یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائیں ابو شریف میں مجھے اندازہ ہے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اب راستے میں بعض دفعہ حادثہ پیش آ جاتا ہے بہت سے لوگ بیچارے گاڑیاں کھڑی کر کے فوراً جتنی بیچارے کی بس میں ہوتی ہے کوشش کرتے ہیں الحمدللہ اٹھانے کی کچھ اور مدد کرنے کی الحمدللہ تو یہ بڑی بہت بڑی نیکیاں ہوتی ہیں یار کام اس لیے کہتے ہیں کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھیں کیا معلوم چلتے چلتے اللہ کون سی نیکی کروا لے جس کی برکت سے بیڑا پار ہو جائے رہا ہوں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی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 مہربانی فرمائیں اللہ اپنی مہربانی بڑے سادہ سے لفظوں میں فرمائیں لگے دین اللہ میاں کو خوش کرنے کا نام ہے بس دین اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا نام ہے اور دنیا اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا نام ہے دین اللہ میاں کو خوش کرنے کا نام کہ ہمارے بزرگ ہمارے بھائی زندگی کے جس شعبے کے اندر لگے ہوئے ہیں بس وہاں پر اللہ میاں کو خوش کریں اور راضی کریں اپنے کاروبار میں خوش کریں کھیتی باڑی میں خوش کریں دفتر میں ملازمت میں جو جہاں ہیں بس وہاں پر اللہ میاں کو خوش کرے اور راضی کرے میں پچھلے ہفتے سندھ میں ہی تھا تقریباً پورا ہفتہ یہ ہے پچھلا ہفتہ ہے اندرون سندھ پھر پرسوں کراچی راتو کراچی سے واپسی ہوئی اللہ اپنی بارگاہ مقبول میں قبول وہاں یہ ٹھٹا کا علاقہ ہے ٹھٹا کا علاقہ سندھ میں یہ ایک ہزار کے قریب مرض سے تھے یہاں پر ایک ہزار پھر وہاں سے آگے ایک سونڈا ایک جگہ ہے وہاں پر حاضری ہوئی اس کے بارے میں بتلایا کہ یہاں پر ہر شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حجرہ ہے اس میں یہاں پر قیام فرمایا ہر شیخ رحمۃ اللہ علیہ بڑی ہستی گزری ہے اللہ تعالیٰ اپنی جن کو انگریز نے گرفتار کیا اور <coughs> مالٹے کے جزیرے میں قید رہے وہیں قرآن پاک قرآن پاک کا ترجمہ لکھا وہیں قرآن پاک کا ترجمہ وہیں پر لکھا ہوں بڑی قربائی لگی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے یہ سب بڑی ہستیاں تھیں تو وہاں پر ہر شیخ امی رحمۃ اللہ علیہ حرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ حرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ یہ تین بڑے بزرگ فرمائے لگے یہاں سونڈا ایک علاقہ ہے یہاں تشریف لائے تو ایک حجرے میں انہوں نے قیام فرمایا تو میں ٹھٹا پہنچا تو فرمایا لگا آہ یہاں سے قریب ہے وہ جگہ تو آپ ہاں، چلو زیارت کر لیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر توفیق بخشی اثر قریب وہاں پر پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اس حجرے میں بھی جہاں یہ بڑی ہستیاں الحمد للہ کہتے ہیں نا بزرگوں کی جاؤں کی برکات ہوتی ہیں الحمد للہ سوجرے میں حاضری ہوئی وہاں پر کچھ دیر پھر وہاں کے پھر گاؤں کے بستی کے حضرات فرمائے لگے آپ آئے ہو تو کچھ تھوڑی بہت بات بھی خیری کریں میں نے کہا ضرور کروں گا انشاءاللہ پھر وہاں مغرب کے بعد وہاں پر ٹوٹی پھوٹی اللہ نے خیر کی بات کہنے سننے کی توفی نصیب فرمائی الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں اللہ اے لِّہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے اللہ تعالیٰ کے دین کی طلب لے کر جو آئے جس حال میں اس کو خالی نہ بھیجو کچھ نہ کچھ جھولی میں ڈال دو یار ایسی نیکی کا شوق نیکی کا جذبہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان ہوتا ہے جب آ جائیں تو بس کر گزریں یار الحمد الحمدللہ ہاں نیکی کریں اور کنویں میں ڈالیں بس الحمد ہاں پھر بلا ضرورت اس کا زبان پر تذکرہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے یار اے بھائی کہنے لگے نیکی کی تو اس کے بعد کہنے لگے مجھے قیامت کے دن یاد رکھنا ہے <laughs> نیکی کرنے کے بعد کہنے لگے کہ مجھے قیامت کے دن آپ نے یاد رکھنا ہے تو دوسرے بھائی کہنے لگے فرمائیں لگے میں یاد رکھوں نہ رکھوں جن کے لیے کر رہے ہیں بس وہ یاد رکھیں ہاں الحمدللہ پھر بلکہ جن کے ساتھ نیکی کی ہے وہ شاید بھول بھی جائیں لیکن جن کے لیے کر رہے ہیں وہ بھولنے والے یا رکھ رہا ہر نیک عمل میں اللہ میاں کو خوش کرنا ہے ہمارا علم تو بڑا کمزور ہے رہا ہوں بھائی مدثر آپ بتلا دیں گے مسیح کے پنکھے کتنے ہیں یا رکھنا ہے نہیں بتلا سکتے اٹھارہ انیس سال تو مجھے ہو گئے مسیح میں یہاں پر اب مجھ سے کوئی پوچھے مسیح کے پنکھے کتنے ہیں نہیں بتلا سکتا ہمارا علم کتنا کمزور ہے جو سامنے نظر آ رہی ہے آپ اپنے گھر میں ہر اپنے گھر میں ہی رہ رہے ہیں میں اس سے پوچھ لوں کہ سارے گھر کے دروازے کتنے کھڑکیاں کتنی ہیں تو شاید نہیں بتلا سکیں گے آپ ہاں۔ میاں صاحب بھی نہیں بتلا سکیں گے لیکن اللہ میاں کا علم کیسا ہے درخت سے جو پتہ گرتا ہے وہ بھی ان کے علم میں ہے ہاں،, ہاں اللہ میاں کا علم بڑا گہرا علم علم تو رب کا ہے ہمارا کیا علم ہے کیا پدی کیا پدی کا شور و یارک ہاں، ہاں، ہمارا کوئی علم نہیں علم تو رب کا ہے للہ لیے علم دین کے کوئی اپنے اندر کوئی بڑائی نہ آنے پائے فخر نہ آنے پائے ہر وقت آدمی جھکر ہے یا اللہ جو کچھ ہے یہ آپ کا کام ہے یار کا دہاں چاہے آپ ڈاکٹر بنے انجینئر بنے ہمارے مدرسے میں پڑھنے والے طلباء ہی یا رکھنا کہ علم دین پڑھنے کے بعد اپنے اندر کوئی بڑائی نہ آنے پائے سکول کالج میں آپ پڑھ رہے ہیں میں ایک ہائی سکول میں گیا ہائی سکول میں سکول کالے کے بچے یہ بھی ہمارے ہی بچے ہیں بیٹے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے مدرسے کے طلباء ہوں سکول کالے کے طلباء ہیں تو ہمارے ہی بیٹے ہیں یا رکھنا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں اللہ نیک صحبت میں رہیں غلط ماحول سے بچیں غلط صحبت سے بچیں میں اللہ ہوں اللہ تعالیٰ اپنی تربیت نیک ہو نیک صحبت میسر ہو پھر آگے منزل سب کی برابر ہے ہاں، وہاں میں ابھی حالہ میں تحسین کنر حالہ میں وہ ہمارے ہر <coughs> ہمارے ہر قائد شوق صاحب ہیں بڑے بزرگ ہیں وہ فرمائے لگے میرے والد صاحب فرمائے تھے اس زمانے میں جو افسر رشوت نہ لے فرمایا اس کو ولی اللہ سمجھو یہ فرمایا ہاں ہاں یہ واقعی ہے دیا رہا ہے کہ جو اس رشوت نہ لے یا رکھا بس سمجھو اس کو ولی اللہ سمجھو ہیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں ہر جگہ ہیں ہر محکمے میں ہیں یا رکھنا ہے جن کی برکت سے یہ نظام قائم ہے جو بالکل بڑے اپنے سیدھے رستے پر چل رہے ہیں یا رکھنا ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اللہ تعالیٰ اپنی میں کروں دین کی برکت سے نا دین کی برکت سے ہر چیز دیسی ملتی ہے یار ہاں،, ہاں اللہ ہاں۔ دین کی برکت سے ہر چیز دیسی ملتی ہے محبت وہ خالص عزت وہ خالص یار اللہ تعالیٰ اپنی دینداری آ جائے دین پھر تو برک پھر تو جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کی جھلک اللہ دنیا میں اللہ دکھلا دیں گے ہاں ہاں یہ ہے ہاں۔ دین نہ ہو تو سگے پرائے بن جاتے ہیں اور دین زندگیوں میں ہو تو مشرق اور مغرب کے فاصلے اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں یہ ایسی محبت ہے اب یہاں پر ہم بیٹھے یہ کسی نے مٹا رکھا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی محبت نہیں مٹا رکھا ہے اللہ اللہ تعالیٰ اپنی بار ہم راستے میں ہے منزل نہیں رہ گزر ہاں۔ اے بھائی سکول میں لے گئے تو وہاں اے بھائی سکول کے بچوں کو فرما رہے کہ آپ کی سکول کالج میں پڑھنے کی نیت کیا ہونی چاہیے آپ کی سکول کالج میں پڑھنے کی نیت کیا ہونی چاہیے پھر فرمائیں لگے آپ کی نیت یہ ہو خدمت خلق برضائے حق خدمت خلق برضائے حق کہ ہم خلق خدا کی خدمت کریں گے مخلوق خدا کی خدمت کریں گے خالق کو خوش کرنے کے لیے بات یہ ہے نا اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آ رہا ہے کیسی پیاری بات کی آ ہے فرمائے پھر پھر ہر صلاحیت اللہ میاں کی خوشی میں استعمال ہوگی رہا ہوں پھر میں کروں دیانت داری کی تنخواہ دنیا میں نہیں ہے رکھنا ہوں ایک ایماندار دیندار تاجر ہو دیندار افسر ہو دیندار ڈاکٹر ہو یا رکھنا ہوں کوئی آپ زندگی کسی شعبے سے تعلق رکھنے والے آپ کی دیانت داری کی تنخواہ دنیا میں نہیں ہے نیکی کی تنخواہ دنیا میں نہیں ہے وہ تو آپ کو جیب خرط مل رہا ہے نیکی کی تنخواہ پر ملے گی آپ کو نیکی کا جو اصل بدلہ ہے اسلپ وہ تو اللہ پاک آپ کو آخت میں عطا فرمائے ہاں۔ یہاں تو بس آپ کو ایک ایمان ایماندار افسر ہے چاہے لاکھوں میں تنخواہ تنخواہ ہے ایک ایماندار تاجر ہے کروڑوں میں اس کو نفع ہو جائے کروڑوں میں آگے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرم یہ نفع تو بس سمجھو کہ آپ کی جیب خرچی ہے جو جیب میں آ رہا ہے یا رکھنا ہے لیکن اس پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ملے گا یا رکھنا وہ دنیا میں نہیں وہ اللہ آخت میں عطا فرمائے گا سب کہہ لیں سبحان اللہ اب ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا یہ ایک اللہ پاک کا پیارا نام لیا ہے نیک بول بولا ہے یا رکھنا ہے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا پوری دنیا کی دولتوں سے بڑھ کر یا رکھنا ہے تو ایک سبحان اللہ کی قیمت دنیا میں نہیں سما سکتی تو آپ کی اور نیکی قیمت کیسے ہاں، بہت بڑی بہت بڑے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے پھر یہ بھی سوچیں یہاں بھی سب کچھ اللہ میاں کا دیا ہوا یا رکھنا ہوں اللہ تعالیٰ کے خزانے کیسے ہیں یار پر میں اللہ تعالیٰ اولین آخرین او جتنے لوگ دنیا میں آ چکے جتنی مخلوق دنیا میں آ چکی اولین آخرین سب کو اللہ پاک کی ذات ایک میدان میں جمع فرما دے ان کی قدرت بہت بڑی قدرت ہے ہاں, ہاں،, ہاں۔ ان کو کیا مشکل ہے یہ وادی اوہو جب اللہ اللہ اولین آخرین کو جمع فرما دیں ان کے لیے کوئی من اب آپ دیکھ لیں آپ بھی تو اللہ تعالیٰ قور کا ہی نمونہ ہے الحمد للہ اختلاف السنتی کم و الوان کم للعالمین یہ رنگ اب اللہ تعالیٰ نے شکلیں پیدا ایک کی شکل دوسرے سے نہیں ملتی یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام انعام ہے یہاں پر دو بھائی پڑھتے رہے بیچارے ان کی شکل ذرا قریب قریب تھی مجھے ابھی تک پہچان نہیں ہو یہ جب بھی مل جائے تو مجھے پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے اللہ کب لیکن یہ اللہ اللہ تعالیٰ نے جو واضح صورتوں میں اختلاف رکھا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں اللہ اپنی بارگاہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہاں۔ اللہ پاک کی ذات وہ ہے جس نے پانی سے ایک بشر کو پیدا کیا یا رکھا ہوں مہین علم نقل وکم اماٮٔی مہین کیا ہم نے تم کو ایک ردی پانی سے پیدا نہیں کیا ایک ذلیل پانی سے آ رہا ہوں آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ یہ قدرت کا کتنا بڑا شاہکار ہے رہا ہوں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ اپنی بارگاہ مقبول میں قبول فرمائے انسان کو تکبر زیب نہیں دیتا ہے یا رکھنا ہوں بڑائی تو رب کی شان ہے بندے میں کیا تکبر ہوگا کیا بڑائی ہوگی جو روز بیت الخلاء میں جائے وہ بڑا بنے گا یارکھا رہا ہے روز گندگی کو صاف کرے وہ بڑا بنے گا یا رکھ رہا بڑائی تو رب کی شان ہے ہاں بندے کی شان تو پستی والی شان ہے اس کی معراج جھکنے میں رکھی ہے پستی میں رکھی ہے یار کہاں من توازا اللہ رفع اللہ جو آدمی اللہ کے لیے جھک جائے رفع اللہ وہ جھکتا نہیں اللہ اس کا اس کا سر عرش لگا دیتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی الحت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں لگے اتفاق کی جڑ توازو ہے ہاں کیسا پیارا جملہ جی فرمایا اتفاق کی جڑ توازو ہے فرمایا کوئی تو سر جھکا ہے کوئی تو اللہ کے لیے جھکا یار کا بھائی جتنے بھی جھگڑے ہوتے ہیں میں کی ویسی ہوتے ہیں یار کا میں ایسا میں ایسا آپ کون ہوتے ہیں یار کا خدا کے لیے میں کو مٹا دے میں کیا ہے یار کہاں ہاں شیطان کو یہی میں لڑو بھی تھی یار کرنا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے گھروں میں نرمی یا رکھنا جھگڑے سے بچا کریں کسی بھائی سے کچھ ہو جائے یا رکھنا بفون الحمد ہو جاتا ہے گھروں میں کچھ احوال تھوڑے بہت پیش آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی بار ہمارے نانا جی تھے مجھے یاد ہے دو دو بھائی تھے وہ <laughs> ان کے بڑے بھائی تھے بڑے بھائی وہ اور چھوٹے بھائی ان کے نانا جی تھے فرمائے لگے مجھے پڑھانے میں بڑے بھائی کا حصہ تھا بڑا انہوں نے حضرت حکیم بڑے بھائی حضرت حکیم علمت حضرت عام رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کر رکھی تھی نانا جی کبھی کوئی تاخیر سے آتے کہیں سفر پر گئے تاخیر تو بڑے بھائی تھے تھے بڑی عمر کے بس وہ کوئی تھوڑی بہت ڈانٹ بڑ بھی کرتے تھے رہے آپ نے کیوں دیر لگائی کیوں کیوں تاخیر سے پہنچے <laughs> لیکن میں دیکھتا نانا جی بالکل خاموش بالکل ایک لفظ زبان سے نہیں بولتے تھے کہ بڑے بھائی الحمد للہ کوئی کہہ لیا ہے نا سر جھکا لیا اب ابا او آپس میں ایسی محبت ہے رات کو تو وہ ڈانٹ ڈبڑ کر رہے ہیں جو صبح ہوتی تو چھوٹے بھائی گھر پہنچ جاتے ہیں میاں جی مجھے چائے پلائیں بس اب آپ چائے پلائیں پھر آپس وہی محبت سے <laughs> اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہاں میرے حضرت ہیں جامع شفیہ شوق الدیٰ صاحب دام برکات ملالیہ حضرت سے جو اصلاحی تعلق والے کبھی کوئی غلطی ہو جاتی تو حضرت سے عرض کرتے حضرت معاف تو حرت جواب میں فرماتے معاف دل صاف یار کا بات یہ ہے دل میں نہیں اللہ میرا کروں دین کی سمجھ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جب آدمی کے سامنے آخرت ہونے آخرت یا رکھنا پھر آدمی میرا کروں پھر آدمی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بہانے ڈھونڈتے رہتا ہے یار کہاں اللہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ ہم سب اللہ سب کو اللہ اپنے ایمان لڑائی جھگڑے سے بچا کریں تو اتفاق کی جڑ حاجی امداد اللہ مہاجر مکر رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے اتفاق کی جڑ توازو ہے فرمایا کوئی تو اللہ کے لیے جھکے کوئی تو اللہ کے سب جھکا یا رکھنا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اعلیٰ اور جو اللہ کے اللہ تعالیٰ کے لیے جھکتا ہے بلکہ حق پر ہونے کے باوجود پھر بھی اس نے حق کو چھوڑ دیا یار پتہ نہیں آخت میں کتنا ہی نام ملے گا یار ہاں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ قبول فرمائے سب کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے بعض دفعہ آ جاتا ہے طبیعت کے خلاف بھی کوئی بات ہو جاتی ہے یار کہاں میرے حضرت سے ایک صاحب پوچھنے لگے مجھے غصہ بہت آتا ہے مجھے غصہ بہت آتا ہے فرمائے لگے غصے کا آنا برا نہیں غصہ وہ برا ہے جس میں کسی پر ظلم زیادتی ہو یار کا مزید ظلم سے بچا کریں ہمارے حضرت مولانا سید حامد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے غصہ بڑا سیاح ہے یہ کمزور پر آتا ہے طاقتور پر نہیں آتا ہے فرمائیں لگے یہ سوچ لیا کرو ایک ذات ایسی ہے جن کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے وہ اپنے بندوں کے ساتھ نرمی والا معاملہ رحم کرم والا معاملہ کرتے ہیں ہم بھی ان کے بندوں کے ساتھ یہی معاملہ کریں بہرحال کبھی کبھی ہوتا ہے کبھی ضرورت ہوتی ہے کسی غلطی پر تنبیہ کرنے کی یاد رکھنا کچھ تھوڑی بہت گنجائش تو ہے لیکن بس زیادتی نہ ہونے پائے ہیں اعتدال میں رہے یاد رکھنا ہوں گالی گلوز سے بچا جائے کوئی مناسب انداز سے ہاں ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی نرمی سے محبت سے اس میں آپ کے لیے فائدہ ہی اللہ تعالیٰ حال کو نہیں دیکھنا الحمد یہاں مدرسے میں طلباء پڑھتے ہیں طلباء اللہ کا شکر الحمدللہ میں نے آج تک کبھی کسی طالب علم کو خارج نہیں کیا بعض دفعہ ہو جاتی ہیں بھول بال بچوں سے ہو جاتی ہیں کچھ ایسی شکایات بھی آ جاتی ہیں لیکن مجھے مکہ مکرمہ میں مکہ مکرمہ میں ایک حرا مفتی فاروق صاحب دام برکات ملالیہ ان سے پوچھا طلباء کے بارے میں کوئی نصیحت پہلا جملہ یہ فرمایا فرمایا طلباء کو اپنی اولاد کی طرح سمجھنا جہاں تک ہو سکے ان کے بنانے کی فکر کرنا یا رکھنا ہوں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں آ اللہ ان کے پھر فرمائیں لگے فرمایا کبھی کبھی تنبی کرنی ہوتی ہے بچوں کو تو فرمایا استاد کی تنبی کی مثال آپریشن کی طرح ہوتی ہے ڈاکٹر آپریشن کرنے کے بعد خالی نہیں چھوڑتا مرہم بھی لگاتا ہے پر میں کبھی کوئی تھوڑی بہت بچوں کو تمبی کریں تو بعد میں دل جوئی کی مرہم بھی لگا دیں تاکہ دل ٹوٹے نہیں یار کا یہ یہ ہے طریقہ ہے اللہ تعالیٰ بڑوں کی باتوں میں کتنا نور ہوتا ہے کا الحمد للہ ہاں یہی موتی ہوتے ہیں یار کا اللہ والوں قدموں میں مل جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے پھر اپنے اساتذہ کی دعاؤں کے ساتھ ان کے ادب و احترام کے ساتھ گھر میں جائیں اپنے والدین کی خدمت ان کی دعائیں لینے کی کوشش ادب کی برکت سے خدمت کی برکت سے دعا کی برکت سے علم قطرہ بھی ہوگا اس کو سمندر کر دیں گے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں سب کو اللہ قبول فرمائے تھوڑے بہت حالات بھی آ جاتے ہیں پریشانیاں بھی آ جاتی ہیں ہم راستے میں ہیں منزل نہیں رہ گزر ہے یا رکھنا ہوں ہمارے بزرگ استاد ان سے طالب علم کہیں لگے میرے اوپر یہ حالات یہ پریشانی فرمائے لگے بھائی یہ دنیا ہے جنت تو نہیں ہے یار کم بھائی یہ دنیا ہے جنت تو نہیں ہر چیز طبیعت کے موافق ہو خوشی خوشی ہو یار کم یہ تو اللہ نے سلسلہ اوپر رکھا یار کہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربان ہے دنیا کی نہ پریشانی میں دنیا کی نہ خوشی ہمیشہ کے لیے نہ تکلیف ہمیشہ کے لیے دونوں میں امتحان ہے خوشی میں شکر کا امتحان تکلیف میں صبر کا امتحان جو جو ان دونوں امتحانوں میں پاس ہو گئے آگے جنت کی خوشیاں استقبال کے لیے کھڑی ہیں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 وہ توازو اور ذلت والا رستہ یار رکھا توازو ہاں توازو اور ذلت کہ اللہ پاک کے لیے جھکنا یا رکھنا اور اللہ تعالیٰ کے ہم اللہ پاک کے رستے میں کسی حکم کو پورا کرنے کے لیے ظاہری طور پر جو ذلت آتی ہے اس ذلت کو برداشت کرنا ایسی ذلت جس میں اللہ پاک کی خوشی مل رہی ہے ہوتا ہے نا بعض دفعہ رسم و رواج کے خلاف کام کرنے میں بڑی باتیں سننی پڑتی ہیں یا رکھنا فرمایا وہ ذلت جس میں اللہ پاک کی خوشی مل جائے اس کے اوپر لاکھ عزت قربان ہے یار کہاں اللہ فرمایا یہ رستہ کو کچھ نظر آیا تو اصل عزت وہی ہے جو ہاں، اللہ پاک کی بارگاہ مل جائے دنیا کی عزت یہ فانی عزت ہے اصل عزت تو وہ ان اکرم یتقاکم رب کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہو بندے کا پھر میں کروں پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے یار کہاں پھر اللہ پاک کی ذات ہر ہوا کا رخ پھیر دیتے ہیں اور اوپر معاملہ ٹھیک نہ ہو پھر جتنی ہوشیاری دکھائے میرا کروں خطر میں رہے گا آدمی تو تھوڑے بہت حالات پریشانیاں آ جاتی ہیں گھبرائیں نہیں بلکہ میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے میں دعا کرتا ہوں پریشانی دور نہیں ہوتی تو اللہ والوں کے عجیب جملے فرمائے لگے جتنی پریشانی لمبی ہوگی پریشانی کے دور ہونے کے بعد جو راحت ملے گی اس کی قدر بھی زیادہ ہوگی پوری زندگی حالات میں گزر جائے پریشانی میں گزر جائے لیکن صبر کا دامن نہ چھوٹے رب کا دروازہ نہ چھوٹے اللہ تعالیٰ آخرت کا معاملہ نیک کر دیں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کا یہ جھونکا آئے گا دنیا کے ہر غم کو بھلا کر رکھ دیں ختم پریشانی تو اللہ تعالی ہم سب کو اللہ قبول فرمائے وقت کی قدر دانی کی توفی نصیب فرمائے نیکی میں آگے بڑھنے کی توفی عطا فرمائے اللہ پاک کی ذات اپنی نافرمانی سے معفور رکھے ایک ایک سانس میں اللہ پاک کی ذات اپنی ذات عالی کو خوش کرنے کی توفیع عطا فرمائے یہاں ہم خوش کریں آخرت میں خوشیوں کے سمندر استقبال کے لیے کھڑے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے آمین آمین و آخر دعوانا الحمد للہ بلالمین